حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی لڑوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں جب وہ یہ کہہ دیں گے تو مجھ سے اپنے خون و مال محفوظ کر لیں گے اللہ یہ کہ ان پر اسلام کا کوئی حق بنتا ہو اور ان کا حساب اللہ عز و جل کے ذمہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکاسی